ہم جانتی ہیں جو کچھ میں ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکنے والی کتاب ہے